بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس میں یاسدان عال خان سسٹمس پروگرامنگ کے 36 سکس لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لاسٹ لیکچر کے اندر ہم فیٹ 16 کے اسٹرکچر کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے ہم نے بات کی تھی کہ فیٹ 16 کا جو ایک انٹری ہوتی ہے اس کا سائز 16 بٹ ہوتا ہے اور total theoretically two two raise the power 16 entries اس کے اندر ایگزٹ کر سکتی ہیں اور ان میں سے کچھ انٹریز ریزروڈ ہوتی ہیں اور کچھ انٹریز یوز نہیں ہو رہی ہوتی ہیں جس کے بارے میں ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا مور اوور ہم نے پھر اسی طرح سے ایک فائل سسٹم ایکسپیریمنٹ کیا ایک فائل سسٹم کے اوپر ایک سرٹن فائل والیوم والیوم کے کے اوپر اوپر فیکٹ سکسٹین ایکسپیریمنٹ کیا اور ہم نے فرسٹلی اس کا ڈرائیو پیرامیٹر بلاک ریڈ کیا ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کی مدد سے ہم نے روٹ ڈائریکٹری کو ریڈ کیا روٹ ڈائریکٹری کی مدد سے کسی ایک سرٹن فائل کا ہم نے اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر لیا اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر کی مدد سے اس کو ایز انڈیکس یوز کرتے ہوئے into the file allocation table ہم نے اس کے باقی کے جتنے کلسٹرز ہیں اس پوری چین کے تھرو ٹریورس کیا اور پھر بعد میں ہم نے اس فائل کے کانٹینٹس چیک کرنے کی کوشش کی جو کہ ہم آج کے لیکچر کے اندر چیک کریں گے کہ واقعی وہ فائل کے کانٹینٹس ان کلسٹرز کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے جن کلسٹرز کے تھرو ہم نے فیٹ کے اندر ٹریورس کیا تھا اور اگر باقی وہاں پہ اس کے کانٹینٹس ایگزسٹ کرتے ہیں تو یہ پروو کرتا ہے کہ ہم نے یہ کام بالکل صحیح طریقے سے پرفارم کیا لاسٹ لیکچر کے اندر ہم ایک ایگزامپل ڈسکس کر رہے تھے اس ایگزامپل سے ہی ہم پک اپ کرتے ہیں uh, اس ایگزامپل کے اندر ہم نے ایک فائل لی تھی اور اس فائل کا ہم نے اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر لیا اور اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر کی مدد سے فیٹ کے اندر باقی کے اس کے کلسٹر جو ہیں وہ ٹریولس کر کے ہم نے دیکھے کہ اس کے اندر اور کون سے کون سے کلسٹرز کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں آئیے اسی ایگزامپل سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں سلائڈ پہ چلتے ہیں اس فائل کا نام ہے C paper dot T X T جس طرح سے آپ اس ڈم کے اندر دیکھ سکتے ہیں اس فائل کا جو اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر ہے وہ ایٹ ہے جو ہم نے ڈرائیو پیرامیٹر بلاک میں سے انفارمیشن ریڈ کی تھی اس کے مطابق کلسٹر نمبر بن رہا ہے ایٹ بن رہا ہے ایٹ کو ہم ٹرانسلیٹ کریں گے انٹو سیکٹر نمبر اور اس سیکٹر کے اوپر ہم کانٹینٹس دیکھنا چاہیں گے لیکن فرسٹلی اس ایٹ کو ہم یوز کریں گے as an index into the file allocation table اور اس انڈیکس میں دیکھیں گے کہ نیکسٹ جو کلسٹر نمبر پڑا ہوا ہے وہ کیا ہے اب اس سلائیڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پورے فائل ایلوکیشن ٹیبل کو ریڈ کیا ڈرائیو پیرامیٹر بلاک سے ہمیں انفارمیشن ملی تھی کہ یہ والی جو ڈرائیو ہے یعنی کہ ایف ڈرائیو جس کے لیے نمبر 5 یوز ہوگا اس کا جو فیٹ ہے وہ ایٹ سیکٹر سے سٹارٹ ہو رہا ہے فیٹ کے اندر total number of sector C C ہیں تو پورے کے پورے فیٹ کو ہم نے لوڈ کر لیا اور کس ایڈریس کے اوپر لوڈ کیا تھاؤزینڈ کے اوپر لوڈ کیا اب جب تھاؤزینڈ کے اوپر لوڈ کیا تو جو ایٹ انڈیکس ہے جس طرح آپ کو فیٹ سکسٹین پتا ہے کہ ہر انٹری جو ہے وہ ٹو بائٹس کی ہے تو ایٹ انڈیکس کس ایڈریس کے اوپر پڑی ہوگی کس آف سیٹ کے اوپر پڑی ہوگی وہ eight multiplied by two جو ڈیسیمل کے اندر سکسٹین اور ہیگس کے اندر ٹین ٹین بنتا تو کے اوپر جو انفارمیشن پڑی ہوئی ہے وہ زیرو زیرو زیرو نائن بنتی ہے تو next cluster number zero nine ہے زیرو نائن کے اوپر دیکھیں تو اس کے اکارڈنگلی جو نائنتھ انڈیکس کے اوپر انفارمیشن پڑی ہوئی ہے وہ پڑا ہوا ہے زیرو زیرو فائیو فائیو پڑا ہوا ہے جو انڈیکیٹ کرتا ہے اس سے next cluster number five five ہے اور زیرو فائیو فائیو کے انڈیکس اس کو ٹو سے ملٹی پلائی کریں تو اے آتا ہے تو اے کے اوپر آپ دیکھیں تو زیرو فائیو سکس پڑا ہوا ہے زیرو فائیو سکس کو یوز کرتے ہوئے as index zero zero five seven بنتا ہے اور اس سے نیکسٹ جو کلسٹر ہے زیرو زیرو فائیو ایٹ بن رہا ہے اور زیرو زیرو فائیو نائن کی جو انڈیکس ہے وہاں پہ ویلو ایف ایف ایکس پڑی ہوئی ہے اب ہمیں پتا چل گیا جو فائل ہے وہ کن کن کلسٹر کے اوپر ریزائڈ کر رہی ہے اب ہم ان کلسٹر کو ریڈ کر سکتے ہیں ڈس میں سے ان کلسٹر نمبر کو یوز کرتے ہوئے ڈائریکٹلی ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں سیکٹر نمبر جو جیسے کہ ہم نے فارمولا پہلے ڈسکس کیا تھا cluster cluster cluster number number minus two in the the the پر plus starting with user data اس کو یوز کرتے ہوئے ہم اس کا جو اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر ہے وہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں جو نائنتھ کلسٹر ہے نائنتھ کلسٹر کے لیے ہم نے اس کا اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر کیلکولیٹ کیا تو وہ ویلو بنی one F eight one F eight کس طرح سے بنی کیونکہ جو اس کے اندر جو سسٹم ایریا کے لیے جو سیکٹرز ریزرو تھے وہ ون سی زیرو تھے ڈرائیو پیرامیٹر بلاک میں سے ہم نے پریویسلی انفارمیشن ریڈ کی تھی اس کے اندر پھر مزید آپ ایڈ کر سکتے ہیں nine minus two multiplied by eight تو اس طرح سے آپ کے پاس جو ویلو آئی ہے وہ ون ایف ایٹ آئی ہے ون ایف ایٹ سے آنورڈ ایٹ سیکٹرز ہم نے ریڈ کیے ہیں یعنی کہ پورے کلسٹر کو ریڈ کیا تو اس کو ہم نے ریڈ کیا تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ڈیٹا آیا ہے وہ انفیکٹ آپ جس طرح رائٹ ہینڈ سائڈ کالم پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سارے ایس کی کریکٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ پرابلی اس فائل کے کانٹینٹس ہیں نائنتھ کلسٹر سے جو نیکسٹ کلسٹر تھا وہ کلسٹر نمبر 55 تھا اسی طرح 55 کے لیے ہم سیکٹر نمبر کیلکولیٹ کرتے ہیں وہ سیکٹر نمبر 458 آتا ہے 458 سیکٹر سے آنورڈز 8 سیکٹرز کو ریڈ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو آپ نے ڈیٹا وہاں پہ پڑا ہوا ہے اس ڈیٹا کو تھاؤزینڈ ایڈریس کے اوپر لوڈ کیا ہے ڈمپ لیا ہے ڈمپ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو فائل کے کانٹینٹس ہیں وہ آپ کو رائٹ ہینڈ کالم پہ نظر آ رہے ہیں اسی طرح سے اس سے جو نیکسٹ کلسٹر نمبر ہے وہ کلسٹر نمبر 56 تھا تو 56 کے لیے آپ نے کیلکولیٹ کیا اس کا سٹارٹنگ سیکٹر نمبر اس سیکٹر سے آنورڈز ایٹ سیکٹر آپ نے لوڈ کیا تھاؤزینڈ کے اوپر تھاؤزینڈ کا آپ نے ڈمپ لیا جس طرح سے رائٹ ہینڈ کالم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کلسٹر کے جتنے بھی کانٹینٹس ہیں ود ان دیٹ فائل وہ یہاں پہ ڈسپلے ہو رہے ہیں یہ سارے کانٹینٹس نہیں آف کورس ادھر صرف اسکرین کے اوپر 128 نظر آ رہے ہیں مزید اگر اس کو اور فردر ڈمپ لیں تو باقی کے کانٹینٹس بھی دیکھے جا سکتے ہیں اسی طرح سے جو اسے نیکسٹ ہے 57 سیون کلسٹر نمبر ہے اس کے لیے جو اسٹارٹنگ سیکٹر نمبر ہے اس کو کیلکولیٹ کیا اس سیکٹر سے آن ورڈ ایٹ سیکٹرس کو لوڈ کر لیا اور تھاؤزینڈ ایڈریس کے اوپر لوڈ کیا اور تھاؤزینڈ ایڈریس کے اوپر جو بھی ویلیوز لوڈ ہوئی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو رائٹ ہینڈ کالم کے اندر وہ انفیکٹ فائل کے کانٹینٹس نظر آ رہے ہیں جو کہ اس کلسٹر کے اندر سچویٹڈ ہیں اس طرح سے باقی کے اس کے اندر جتنے بھی کلسٹرز ہیں ان کے کانٹینٹس ریڈ کیے جا سکتے ہیں کلسٹر نمبر کو کنورٹ کر کے انٹو سیکٹر نمبر اور ان کانٹینٹس کو ریڈ کیا جا سکتا تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ آپ نے فائل کو اوپن نہیں کیا فائل کو اوپن کیے بغیر آپ نے فائل کے کانٹینٹس جو ہیں ایکسیس کر لیا عام طور پہ ایک عام پروگرام کے اندر اگر آپ نے فائل کے کانٹینٹس ایکسیس کرنے ہوتے ہیں تو عام عام طور پہ ایف اوپن یا ایف ریڈ ایف رائٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں تو تبھی آپ ان کے کانٹینٹس کے اوپر کوئی آپریشن پرفارم کر سکتے ہیں اس کیس کے اندر ہم نے جو آپریٹنگ سسٹم کی جو اے پی آئیز ہیں اصل ان اے پی آئیز کو ہم نے بائی پاس کیا اور بائی پاس کر کے ہم نے دیکھا کہ ڈسک کے اوپر کون سے پرٹیکولر سیکٹر ہیں جہاں پہ اس فائل کو اسٹور کیا گیا اور ان پرٹیکولر سیکٹرز کے نمبر ہم نے کیلکولیٹ کیا اور ان سیکٹرز پہ جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے ان کو ریڈ کیا تو ہمیں پتا چلا کہ یہاں پہ وہ فائل کے کانٹینٹس ہیں جو کہ انفیکٹ اسٹور ہوئے اس فارم کے اندر ابھی آپ نے دیکھا کہ آپ فیٹ uh, کے اندر ٹریولس کر کے ایک کسی بھی فائل اگر کا اگر آپ کو اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر پتہ ہے تو آپ اس کے ریمیننگ کلسٹرز جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں ان سیکونس اور پھر ان کلسٹرز کو کنورٹ کر کے انٹو سیکٹر نمبر آپ اس فائل کے کانٹینٹس بھی ڈائریکٹلی ریڈ کر سکتے ہیں by passing the operating system APIs اب ایک اور ہم آپریشن دیکھتے ہیں جو کہ فائل کے اوپر پرفارم کیا جا سکتا ہے وہ ڈیلیٹ کا آپریشن ہے کیا جب ہم ایک فائل کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تب کیا ہوتا ہے تب کیا اس کے اندر جو انٹری پڑی ہوئی ہے اس کی ڈائریکٹری کے اندر کیا وہ انٹری ڈیلیٹ ہو جاتی ہے اور جو اس کی انٹریز پڑی ہوئی ہیں فیٹ کے اندر کیا وہ انٹریز ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں اور اس کے جو کانٹینٹس ہیں فائل کے کیا وہ سارے اوور رائٹ ہو جاتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ہم اسی طرح سے ایک فائل کے اوپر ایکسپیریمنٹ کریں گے فرسٹلی ایک فائل کریٹ کریں گے فائل کریٹ کرنے کے بعد ہم اس فائل کو ڈیلیٹ کریں گے اور ڈیلیٹ کرنے کے بعد جب آپ simple D I R command use کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے آپ کو وہ فائل جو ہے لسٹ کے اندر آف کورس نظر نہیں آتی جس کا مطلب ہے کہ وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہے آفٹر فیوز ہو گیا ہے اب اس کو کسی نے یوز نہیں کرنا لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا اس کے کانٹینٹس بھی وہاں سے سارے ختم ہو گئے ہیں ڈسک کے اوپر اس کے کانٹینٹس ابھی بھی موجود ہیں یا ختم ہو گئے ہیں کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ اس فائل کو کسی طریقے سے ریکور کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ان سب سوالوں کے جواب آپ کو تھوڑی دیر تک ملتے ہیں تو آئیے ہم یہ ایکسپیریمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں اس ایکسپیریمنٹ کی ڈیٹیل دیکھنے کے لیے سلائڈ پہ چلتے ہیں ایکسپیریمنٹ کے اندر ہم نے فرسٹلی ایک فائل کریٹ کی جس کا نام ہے test dot T X T اس فائل کے کانٹینٹس کو فرسٹلی ہم اس فائل کو ڈیلیٹ کر دیں گے جب سب سے پہلے ہم نے اس کو کریٹ کیا کریٹ کرنے کے بعد ہم کیا اس کی انٹری جو ہے وہ ڈائریکٹری کے اندر کریٹ ہوئی ہے اور پھر اگر وہ ڈائریکٹری کے اندر کریٹ ہوئی ہے تو ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے اور ڈیلیٹ کرنے کے بعد دیکھیں گے کیا اس کی انٹری ڈائریکٹری میں سے ختم ہو گئی ہے بالکل یا ابھی بھی ڈائریکٹری کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے تو ہم نے ایک file test dot T X T create کیا یہ روٹ کے اوپر ہی کریٹ کیا اور پھر روٹ ڈائریکٹری کو ریڈ کیا یہ ہم اسی ڈرائیو کے اوپر کر رہے ہیں ڈرائیو ہم نے ابھی فیٹ کی ایگزامپل کے لیے یوز کی اس ڈرائیو کے جو ڈرائیو پیرامیٹر بلاک ہے جب ہم نے اس کو ریڈ کیا تو ہمیں پتا چلا تھا کہ اس کی جو روٹ ڈائریکٹری ہے وہ اسٹارٹ ہو رہی ہے سے اور آن ورڈ ٹوینٹی بلاکس کے اوپر روٹ ڈائریکٹری سچویٹڈ ہے تو ہم یہی کام کرتے ہیں لوڈ کر رہے ہیں ون تھاؤزینڈ آف سائڈ پہ اوپر فائیو ڈرائیو نمبر ہے one A zero is the starting sector number of the root directory اور twenty is the number of sector root directory تو ہم نے ون اے زیرو سے ورڈ ٹوینٹی سیکٹر کو ریڈ کر لیا اور اس کو تھاؤزینڈ ایڈریس کے اوپر لوڈ کیا اب تھاؤزینڈ کے اوپر جو کانٹینٹس آئے ہیں ان کانٹینٹس کانٹینٹس کو ہم دیکھتے ہیں ان کے اندر تھرو ہم براؤز کرتے ہیں اور براؤز کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو فائل کریٹ کی ہے test dot T X T وہ موجود ہے یا نہیں ہے تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے براؤز کیا اور الٹیمیٹلی ہمیں یہاں پہ انٹری نظر آ رہی ہے test dot T X T کی اس انٹری کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فائل کا جو سائز ہے وہ لاسٹ فور بائٹس کی value zero zero zero zero zero zero two seven ہے جو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس فائل کا سائز اور جوسٹر نمبر ہے وہ زیرو زیرو فور فائیو ہے اور اگر اس کلسٹر کو کنورٹ کریں انٹو سیکٹر نمبر اور سیکٹر نمبر میں کنورٹ کرنے کے بعد ہم اس سیکٹر کو ریڈ کریں تو یہاں فائل کے ڈیفینیٹلی اس کے کانٹینٹس پڑے ہوں گے اب ہمیں یہ کنفرم ہے کہ فائل کی جو انٹری ہے وہ روٹ ڈائریکٹری کے اندر کریٹ ہو گئی ہوئی ہے اور اس کو مزید ہم کنفرم کر سکتے ہیں by D I R command ہم نے D I R command use کی ڈی آئی آر کمانڈ نے جو لسٹنگ شو کی ہے اس لسٹنگ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک file test dot T X T بھی لسٹڈ ہے اور اس کا سائز 39 نائن بائٹس ہے ہم نے دیکھا تھا کہ ادھر جو روٹ ڈائریکٹری ہے روٹ ڈائریکٹری کے اندر جو ایف سی بی اینٹری ہے فار دس فائل اس کے اندر 27 سیون ہیگز ویلو بنتی تھی 27 seven hex is equals to thirty in decimal تو ایگزیکٹلی exactly یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ وہی فائل ہے جس کا سائز 39 نائن بائٹس ہے اور یہ لسٹنگ کے اندر فی الحال شو ہو رہی ہے اب ہم اس فائل کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ڈیلیٹ کرنے کے بعد ہم پھر سے روٹ ڈائریکٹری کے کانٹینٹس کو ریڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا اس کی انٹری بھی یہاں سے ڈیلیٹ ہوگی ہے یا نہیں ہوئی اسی طرح سے ہم نے اس کو ڈیلیٹ کیا اور کانٹینٹس کو ریڈ کیا of the root directory same command use کرتے ہوئے لوڈ تھاؤزینڈ کے اوپر five is the drive number one A zero is the starting address of the root directory and twenty is the number of sectors for the root directory directory کو ریڈ کر لیا اور اس کے کانٹینٹس کے تھرو ہم براؤز کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے اندر test dot T S T کی انٹری موجود ہے ابھی بھی یا نہیں ہے اب اس لسٹنگ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹری ایگزٹ کرتی ہے for test dot T S T لیکن اس انٹری کے اندر کچھ چینج آ گیا ہوا ہے اگر اس کا جو فرسٹ بائٹ ہے اس کو آپ دیکھیں تو ڈیلیٹ کرنے سے پہلے اس فرسٹ بائٹ کی ویلو تھی ٹی لیکن ڈیلیٹ کرنے کے بعد یہ ٹی رائٹ ہو گیا اور اس کی جگہ ایک نیا بائٹ آ گیا اس نئے بائٹ کی ویلو ای فائیو ہے ان ہیگز اور اس کے لیے واٹ ایور جو بھی ایس کی کریکٹر بنتا ہوگا وہ یہاں پہ ڈسپلے نہیں ہو رہا لیکن جو اس کی ہیگز ویلو بن رہی ہے وہ ای e فائیو بن رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کنفرم کر سکتے ہیں کہ یہ وہی فائل ہے یا نہیں ہے اس طرح سے کہ اس کا سائز 27 ہے اور اس کا جو اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر ہے وہ بھی فورٹی فائیو ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ وہی فائل ہے لیکن اس کا جو فرسٹ بائٹ ہے وہ چینج ہو گیا تو ڈیلیٹ کرنے سے یہاں پہ ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو ڈائریکٹری کے اندر انٹری ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی وہ وہاں ہی رہتی ہے اور اس کے اندر اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر بھی رہتا ہے اس کے اندر اس کا سائز بھی رہتا ہے باقی ساری انفارمیشن رہتی ہے جسٹ جو فائل نیم کا فرسٹ بائٹ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے فائل نیم کریکٹر ہے اس کی جگہ ایک کنٹرول کریکٹر آ جاتا ہے جس کی کیس کی ویلو ای فائیو ہے ای e فائیو کو بیسکلی آپریٹنگ سسٹم ادھر پلیس کرتا ہے to mark the file file for deletion physically اس کے جو کانٹینٹس ہیں وہاں پہ جا کے وہ زیروز نہیں رائٹ کرتا جسٹ اس فائل کی جو اینٹری ہے اس اینٹری کے اندر جسٹ فائل کو مارک کر لیتا ہے کہ اس نے اس فائل کو ڈیلیٹ کر دیا ہے اس کو جو کلسٹر ایلوکیٹ ہوئے ہوئے تھے یہ کسی دوسری فائل کو ایلوکیٹ ہو سکتے ہیں اور جب اس نے ڈائریکٹری لسٹنگ دکھانی ہے تو ڈائریکٹری لسٹنگ کے اندر اس فائل کو شو نہیں کرنا تو ای فائل جو ہے جسٹ ایک فلیگ کے طور پہ ورک کر رہا ہے جس نے اس کو مارک کر لیا فار ڈیلیشن لیکن فزیکلی ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت اس کے کانٹینٹس بھی وہاں سے ختم ہو جائیں اور یہ چیز ہم اس سے بھی پروو کر سکتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ڈیلیٹ کرنے کے بعد آپ نے جب اس کی لسٹنگ لی ہے ڈی آئی آر کمانڈ کی مدد سے تو اس لسٹنگ کے اندر وہ فائل لسٹڈ نہیں ہے جبکہ اس کی انٹری ابھی بھی موجود ہے ڈائریکٹری کے اندر لیکن اس کا جسٹ فرسٹ بائٹ چینج ہو گیا ہوا ہے اس آپریٹنگ سسٹم نے جسٹ اس کو مارک کر لیا فار ڈیلیشن لینے لیکن انفیکٹ وہ فائل فزیکلی یہاں سے ڈیلیٹ نہیں ہوئی ابھی جو ہم نے ڈسکشن کی ہے ایسے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بھی فائل ڈیلیٹ کی جاتی ہے اس کو فزیکلی انفیکٹ آپریٹنگ سسٹم اس کی جگہ زیروز نہیں پلیس کرتا جسٹ اس فائل کی جو انٹری ہے اس کی ڈائریکٹری میں سے اس انٹری کو مارک کر لیتا ہے فار ڈیلیشن لیکن فائل فزیکلی وہاں سے ختم نہیں ہوئی مے بی پاسبل ہے کہ اس کے کانٹینٹس ابھی بھی ڈسک کے اوپر پڑے ہوئے ہوں اور ان کانٹینٹس کو ریٹریو بھی کیا جا سکتا ہو تو ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ واقعی اس کے کانٹینٹس ابھی ڈسک کے اوپر پڑے ہوئے ہیں یا نہیں پڑے ہوئے تو ہم نے اس فائل کے لیے دیکھا تھا کہ اس فائل کے جو کانٹینٹس ہیں وہ پلیسڈ ہیں ان دا کلسٹر نمبر 45 یعنی کہ 45 اس کا اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر ہے جو کہ ہمیں اس کی ایف سی بی اینٹری یا ڈائریکٹری اینٹری سے ہمیں پتہ لگا تھا تو ہم یہ چینج کرنے کے لیے یہ ہم کنفرم کرنے کے لیے کہ واقعی اس فائل کے کانٹینٹس موجود ہیں یا نہیں ہیں ہم 45 کو کنورٹ کرتے ہیں ٹو سیکٹر نمبر اور اس سیکٹر نمبر پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ اس سیکٹر نمبر کے اوپر کیا کانٹینٹس موجود ہیں جو اس کا سیکٹر نمبر تھا وہ 45 تھا 45 میں سے 2 سپریکٹ کریں 43 اس کو 8 سے ملٹیپلائی کریں 8 is the number of sectors per cluster جو کہ ڈرائیو پیرامیٹر بلاک میں سے ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر ریڈ کیا تھا اور plus the starting plus the number of sector جو کہ ون سی زیرو ہے تو آپ کے پاس اس کا اسٹارٹنگ سیکٹر نمبر آ جائے گا تو اسی طرح سے ہم سیکٹر نمبر کیلکولیٹ کرتے ہیں اور سیکٹر نمبر کیلکولیٹ کر کے اس کے کانٹینٹس کو ریڈ کرتے ہیں جس کی ڈیٹیل آپ اس سلائڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 45 فائیو اس کا اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر تھا اس کو کنورٹ کیا into sector number sector number میں کنورٹ کرنے کے پاس آپ کے پاس ویلو آئی تھری تو تھری کو ہم نے ریڈ کیا لوڈ کر رہے ہیں تھاؤزینڈ ایڈریس کے اوپر five is the drive number three D eight is the starting cluster number and one is the number of sector جو کہ ہم لوڈ کر رہے ہیں ان کو لوڈ کرنے کے بعد ایریا کا ہم ڈمپ لے رہے ہیں تھاؤزینڈ ایڈریس کے اوپر جو بھی کانٹینٹس لوڈ ہوئے ہیں اس کا ڈمپ لے رہے ہیں ڈمپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں again on the right hand column کہ اس فائل کے کانٹینٹس ابھی بھی ڈسک کے اوپر موجود ہیں this is a test text file for sixteen byte فائٹ جو کہ کانٹینٹس آپ کو شو کر رہے ہیں تو یہی اس فائل کے کانٹینٹس تھے جب ہم نے اس فائل کو کریٹ کیا تھا اور وہ کانٹینٹس ابھی بھی نظر آ رہا ہے کہ ڈسک کے اوپر موجود ہیں اب کوشچن یہ ہے کہ یہ کب تک ڈسک پہ موجود رہیں گے یہ کانٹینٹس ہو سکتا ہے زیادہ دیر تک ڈسک پہ موجود نہ رہیں آپ کوئی نئی فائل کریٹ کریں آپریٹنگ سسٹم پاسبلی اس نئی فائل کو یہ کلسٹر ایلوکیٹ کر دے اگر وہ یہی کلسٹر اس فائل کو ایلوکیٹ کر دیتا ہے تو اس کیس کے اندر یہ کانٹینٹس جو ہیں اوور رائٹ ہو جائیں گے آف کورس یہاں پہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر جب آپ ایک فائل کو ڈیلیٹ کرتے ہیں اور آپریٹنگ سسٹم فزیکلی جا کے اس کے کانٹینٹس کے اوپر کو اوور رائٹ کرے اور در زیروز پلیس کرے تو اس کیس میں ٹائم زیادہ کنزیوم ہوگا آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب بھی آپ فائل کو ڈیلیٹ کرتے ہیں فائل ڈیلیٹ جلدی ہو جاتی ہے لیکن کاپی کرتے ہیں تو ٹائم زیادہ کنزیوم ہوتا ہے کیونکہ ڈلیشن کے لیے آپریٹنگ سسٹم نے جس اس کی اینٹری جو ہے اس کو مارک کر لینا ہے فار ڈیلیشن اور انفیکٹ جب کاپی کرنا تو اس کے کانٹینٹس کو اس نے ڈس میں ٹرانسفر کرنا ڈس میں ٹرانسفر کرنے میں زیادہ ٹائم لگے گا اگر ڈلیشن کے اندر بھی اس طرح سے کیا جائے کہ وہ کانٹینٹس کو اوور رائٹ کر دے تو اس کیس کے اندر زیادہ ٹائم کنزیوم ہوگا ٹائم انٹینسو ہوگا یہ کام تو ایسا نہیں کیا جاتا فار آپٹیمالٹی اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ اس کی انٹری کو جسٹ مارک کر لیا جاتا ہے for deletion in fact file کے کانٹینٹس کو ریموو نہیں کیا جا سکتا مے بی ہو سکتا ہے کہ جو کلسٹر جو ہیں اسے واپس ڈی ایلوکیٹ کر لیے گئے ہیں اسے واپس ریلیز ہو گئے ہیں جو کہ اس فائل نے کلسٹرز ریلیز کر دیے ہیں اب وہ کلسٹرز جب کسی دوسرے فائل کو ایلوکیٹ کریں گے تو جس اس فائل کے کانٹینٹس کاپی کیے جائیں گے تو آٹومیٹکلی وہ ڈیٹا اوور رائٹ ہو جائے گا تو پاسبل ہے کہ ایک ڈیلیٹڈ فائل کا ڈیٹا ڈسک کے اوپر موجود رہے لیکن ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد جب آپ ایک نئی فائل کریٹ کریں تو وہ کانٹینٹ جو ہیں وہاں سے ریموو ہو جائیں یہاں پہ ایک اور بات سمجھنے میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک فائل آپ نے کریٹ کی اس کے لیے انٹری کریٹ ہوگی ڈائریکٹری میں اور اگر وہ ایک سے زائد کلسٹرز یوز کر رہی ہے تو باقی کے کلسٹرز کی انفارمیشن فیٹ میں سے ملے گی اب فیٹ کے اندر جو انفارمیشن ہے ہم نے دیکھا کہ ڈائریکٹری کے اندر جو انفارمیشن ہے وہ زیادہ چینج نہیں ہوتی جسٹ ون بائٹ چینج ہوتا ہے اب کوشچن نیکسٹ یہ اٹھتا ہے کہ جو فیٹ کے اندر انفارمیشن ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو جب فائل ڈیلیٹ کی جائے گی فیٹ کے اندر انفارمیشن چینج ہو جاتی ہے جو بھی فیٹ کے اندر جو کلسٹرز اس فائل کو ایلوکیٹ ہوئے ہوئے تھے ان کلسٹرز کے اندر زیروز آ جاتے ہیں صحیح ایک آپ نے فائل کریٹ کی اس کو کلسٹرز ایلوکیٹ ہوئے 10 11 12 13 تو 10 11 12 13 ڈیلیٹ کرنے پہ 10 11 12 13 کی جو انٹریز ہیں وہاں پہ زیروز آ جائیں گے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ کلسٹرز اب اویلیبل ہیں اور کوئی نئی فائل جو کریٹ ہوتی ہے وہ ان کلسٹرز کو یوز کر سکتی ہے لیکن فائل کا جو اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر ہے وہ پھر بھی ابھی بھی موجود ہے کہاں پہ موجود ہے وہ ڈائریکٹری انٹری یا ایف سی بی انٹری کے اندر ابھی بھی موجود ہے اس کو یوز کرتے ہوئے اس فائل کو میبی ان ڈیلیٹ بھی کیا جا سکتا تو فائل ڈیلیشن کے پروسیس کو آپ بہتر انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اس سلائیڈ کی مدد سے آئیے سلائڈ پہ چلتے ہیں اس سلائڈ کے اندر سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ E five at the start of the file is use to mark the file as deleted جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ روٹ ڈائریکٹری انٹری کے اندر جو فرسٹ بائٹ ہے صرف وہ چینج ہوتا ہے اور اس کی جگہ ایک ویلو آ جاتی ای فائیو e تو جسٹ وہ ایک مارکر ہے جسٹ وہ ایک ویلو ہے ایک فلیگ ہے جو کہ یوز ہو رہا ہے to mark the file is deleted the contents of file still remain on disk ہم نے دیکھا جس طرح سے کہ فائل کے کانٹینٹس ابھی بھی ڈسک کے اوپر موجود ہیں اور یہ زیادہ دیر تک ہو سکتا ہے موجود نہ رہے ہو سکتا ہے بعد میں اگر کوئی اور فائل ایلوکیٹ ہوتی ہے کوئی اور فائل کے لیے میموری الوکیٹ ہوتی ہے تو یہ کانٹینٹس وہاں سے اوور رائٹ ہو جائیں moreover the contents can be recovered by placing a valid file name character in place of E five and then recovering the chain of file in FAT جس طرح میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ فیٹ کے اندر جو بھی اس فائل کے لیے کلسٹرز تھے ڈیلیٹ ہونے پہ ان کلسٹرز کی جو انٹریز ہیں ان کے اندر زیروز آ جاتے ہیں آپ ایک فائل کو ریکور کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو دو کام کرنے پڑیں گے ایک فرسٹلی یہ کام کرنا پڑے گا جو اس کی ڈائریکٹری انٹری ہے ڈائریکٹری اینٹری میں ای e فائیو کی جگہ کوئی wild file name character place کرنا پڑے گا جس طرح ہم نے test dot T X T بنائی تھی اب test dot T X T بنائی اس کو ڈیلیٹ کیا ڈیلیٹ کرنے پہ ٹی کی جگہ ای e فائیو آ گیا جب اس کو ہم پھر سے ریکور کرنے کی کوشش کریں گے تو ای e فائیو کی جگہ آپ کو کوئی valid file name character place کرنا یعنی کہ آپ کوئی انویلڈ کریکٹر فائل نیم نہیں پلیس کر سکتے مور اوور اگر آپ جو نیا کریکٹر پلیس کرتے ہیں وہ بی پلیس کر دیں تو آپ فائل نیم بن جائے گا best dot T X T صرف یہ کرنے سے فائل ریکور نہیں ہوگی بلکہ آپ کو فیٹ کے اندر جو اس کی اینٹریز ہیں ان کو بھی ریکور کرنا پڑے گا فیٹ کے اندر جو اینٹریز ریکور کرنے کا طریقہ ہے یہ تھوڑا سا پچیدہ ہے اس میں جو ڈیفیکلٹی آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے جسے آپ یہ دیکھ سکیں کہ اس فائل نے کون کون سے کلسٹرز یوز کر رہی تھی جسٹ ایک گیس ورک ہے وہ گیس ورک یہ ہے کہ آپ کو فائل کا سائز پتا ہے سائز آپ کو ڈائریکٹری انٹری سے مل جائے گا on the base of that size آپ یہ ڈیسائڈ کر سکتے ہیں وہ فائل کتنے کلسٹرز آکوپائی کر رہی تھی اس طرح سے کیلکولیٹ آ کر کے اگر اس کا سائز سے بنتا ہے 12 کے جو کلسٹر کا سائز ہے وہ ہے 4 کے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ فائل 3 کلسٹرز آکوپائی کر رہی تھی اب اس کا مطلب ہے کہ فیٹ کے اندر اس کے لیے 3 اینٹریز ریزروڈ ہوں گی اب جو اسٹارٹنگ انٹری تھی اسے وہ 45 تھی تو 45 سے شروع ہو جائیں 45 سے آنورڈ جو نیکسٹ تھری اینٹریز جو کنٹینگوس اینٹریز ہیں ان کو آپ مارک کر لیں یعنی کہ فورٹی فائیو میں آپ فورٹی سکس مارک کر لیں فورٹی سکس میں آپ فورٹی سیون مارک کر لیں فورٹی سیون میں آپ اینڈ آف فائل مارک کر لیں تو اس طرح سے فائل میں بھی ریکور ہو سکتی ہے لیکن اگر فائل کنٹینگوسلی پلیس نہیں تھی اس کے سارے کلسٹرز کنٹینگوسلی پلیس نہیں تھے تب مے بی فائل یہ طریقہ یوز کرتے ہوئے صحیح طریقے سے ریکور نہ ہو سکے اور دوسرا چانس یہ ہے کہ جو فیٹ کی انٹری آپ ریکور کرنا چاہ رہے ہیں اگر اس انٹری میں اگر کوئی نان زیرو ویلو پڑی ہوئی ہے تو آپ اس کو ریکور نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے کہ وہ انٹری اب کسی دوسری فائل نے یوز کر لیا اور ادھر جو ڈیٹا پڑا ہوا تھا وہ اوور رائٹ ہو گیا تو اس کیس کے اندر بھی فائل ریکور نہیں کی جا سکتی فائل اسٹرکچر کے بارے میں ایک اور جو کوشچن ذہن کے اندر آتا ہے وہ ہے اباؤٹ سب ڈائریکٹریز ابھی تک ہم جو بات کرتے آئے ہیں جو ایکسپیریمنٹس کیے ہیں وہ بھی روٹ ڈائریکٹریز کے اوپر کیے ہیں اب روٹ ڈائریکٹری کے اوپر جس طرح سے ہم نے کہا تھا کہ کچھ پورشن ریزروڈ ہوتا ہے سسٹم سسٹم ایریا ایریا کے کے کے اندر اندر اس پورشن روٹ ڈائریکٹری کی تمام انٹریز پڑی ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ یہ کوشچن آتا ہے کہ جو سب ڈائریکٹریز ہیں سب ڈائریکٹریز کے اندر جو فائلس کریٹ ہوتی ہیں آف کورس ان کے بھی فائل کنٹرول بلاکس ہوں گے وہ فائل کنٹرول بلاکس کہاں پہ سچویٹڈ ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جو ڈائریکٹری اسٹرکچر ہے in case of DOS and Windows وہ ایک ٹری لائک ڈائریکٹری اسٹرکچر ہے کہ روٹ ڈائریکٹری ہے روٹ ڈائریکٹری کے اندر number of files and directories ہو سکتی ہیں پھر ان ڈائریکٹریز کے اندر again number of files and directories ہو سکتی ہیں اگین ان پھر سب ڈائریکٹریز کے اندر number of files and directories ہو سکتی ہیں اور یوں سلسلہ چلتا رہے گا تو ریکرسو نیچر ہے ٹری لائک اسٹرکچر ہے جو کہ ڈائریکٹری اسٹرکچر ہے ڈاس کا یا ونڈوز کا تو اگر آپ نے سب ڈائریکٹریز کے اندر جو فائلز ہیں ان کے فائل کنٹرول بلاکس اس کی جو انفارمیشن ہے اس کو ریڈ کرنا ہے تو وہ انفارمیشن کہاں سے ملے گی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ڈمپ لیا تھا جو فرسٹ ٹائم ہم نے ڈمپ لیا تھا ڈائریکٹری کا روٹ ڈائریکٹری کا تو اس کے اندر دیکھا تھا کہ اس کے اندر جو ڈائریکٹریز ہیں ان کے بھی اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر ہے ان کا سائز زیرو ہے لیکن ان کا بھی اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر ہے ان کلسٹرز کے اندر کیا انفارمیشن پڑی ہوئی ہے اگر اس کا سائز زیرو ہے لیکن وہ اگر وہ کوئی کلسٹر یوز کر رہا ہے تو اس کلسٹر کے اندر وہ کیا انفارمیشن پلیس کر رہا ہے کس انفارمیشن کے لیے اس کلسٹر کو یوز کر رہا ہے اس سوال کو جواب آپ کو اس سیکشن کے اندر آ کے ملتا بیسیکلی جو سب ڈائریکٹریز ہیں سب ڈائریکٹریز کے اندر بھی نمبر آف انٹریز ایگزٹ کر سکتی ہیں ان اینٹریز کو اس کلسٹر کے اندر جو کہ کلسٹر ڈسکرائب کیا گیا ہے اس ڈائریکٹری کی اپنے ایف سی بی کے اندر اس کلسٹر کے اندر بھی اگین وہ کیا چیز اسٹور کر رہا ہے number of F C B store کر رہا ہے اور وہ کس کی ایف سی بیز ہیں جو اس ڈائریکٹری کے اندر فائلز اور فولڈرز بنے ہوئے ہیں آئیے اس ایگزامپل اس کو ایک ایگزامپل کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ایگزامپل ہم سلائڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں ہم اس کیس کے اندر سیم فولڈر یوز کر رہے ہیں سیم ڈرائیو یوز کر رہے ہیں جو کہ ایف ڈرائیو تھی اور جس کا کہ ڈرائیو پیرامیٹر بلاگ بھی آپ نے پریویسلی ریڈ کیا تھا اس ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کی جو انفارمیشن ریڈ کی تھی اسی انفارمیشن کو یوز کرتے ہوئے ہم ڈائریکٹری اسٹرکچر کو اب ڈس اسمبل کرنے کی کوشش کریں گے اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے روٹ ڈائریکٹری کے اسٹرکچر کو ڈسمبل کیا ہوا ہے جو ہم نے ڈرائیو پیرامیٹر بلاک میں سے انفارمیشن پریویسلی ریڈ کی تھی اسی کو یوز کیا گیا ہے لوڈ کر رہے ہیں تھاؤزینڈ کے ایڈریس کے اوپر five is the number of the drive یعنی کہ ایف ڈرائیو ہے one A zero is the starting sector number of the root directory and twenty is the number of sector within the root directory اس پوری روٹ ڈائریکٹری کو ہم میموری کے اندر لوڈ کر رہے ہیں تھاؤزینڈ تھاؤزینڈ ایڈریس ایڈریس کے کے اوپر اوپر لوڈ کرنے کے بعد اس کے جو کانٹینٹس ہیں ان کا ڈمپ لیا جا رہا ہے ڈی کی کمانڈ ہے اس کی مدد سے ہم نے اس کا ڈمپ لیا اب اس ڈمپ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویریس جتنی بھی فائلز ہیں یا فولڈرز ہیں وہ سارے ان کے جو ایف سی بیز ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اس ڈم کے اندر ہم نے ایک فولڈر کریٹ کیا تھا جس کا نام تھا فرسٹ اور ایک اور فولڈر تھا جس کا نام تھا سیکنڈ اور ایک اور فولڈر تھا جس کا نام تھا تھرڈ یہاں پہ ان فولڈرز کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تینوں فولڈرز کا جو سائز ہے وہ زیرو ہے لیکن ہر فولڈر کوئی نہ کوئی کلسٹر آکوپائی کر رہا جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں ان دس کیس فرسٹ جو فولڈر ہے اس فولڈر کا سائز زیرو ہے لیکن اس کے لیے جو کلسٹر نمبر یوز کیا جا رہا ہے وہ زیرو سی ہے سیکنڈ کے لیے جو کلسٹر نمبر یوز کیا جا رہا ہے ٹویلو ہے جبکہ سائز اس کا زیرو ہے اور تھرڈ کا سائز بھی زیرو ہے لیکن اس کے لیے جو کلسٹر نمبر یوز کیا جا رہا ہے وہ تھرٹین یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ ڈیفینیٹلی کوئی فولڈرز ہیں کہ ان کا سائز تو زیرو ہے لیکن پھر بھی ان کے لیے کوئی نہ کوئی کلسٹر الوکیٹ ہوا اب ہم یہ دیکھتے ہیں اس پرٹیکولر کلسٹر کے اندر کیا انفارمیشن اسٹور ہوئی ہوئی ہے کسی بھی ایک فولڈر کے لیے اس کی انفارمیشن کو چیک کرنے کے لیے اس کا جو کلسٹر نمبر ہے اس کو ہم کنورٹ کریں گے into the sector number یہ اگین سیم فارمولا یوز کرتے ہوئے ہم یہ آپریشن پرفارم کر سکتے ہیں جس طرح سے فرسٹ جو ہمارے پاس فولڈر uh, تھا اس فرسٹ کا جو اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر تھا وہ سی تھا تو سی کو ٹو سبٹریکٹ کریں آپ کے پاس اے رہ جاتا ہے اے کو ملٹی پلائی کریں ود ایٹ تو آ کے پاس جو ویلو آئے گی اس کو ون سی زیرو میں ایڈ کر دیں ون سی زیرو میں ایڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس جو ریزلٹ آتا ہے two ten hex two ten hex اس کا مطلب ہے کہ اسٹارٹنگ سیکٹر نمبر ہے فولڈر فرسٹ سملرلی جو فولڈر جس کا نام ہم نے سیکنڈ رکھا ہے اس کا بھی آپ اسٹارٹنگ سیکٹر نمبر کیلکولیٹ کر سکتے ہیں جو فولڈر سیکنڈ ہے اس کا جو اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر تھا ٹویلو ہیکس تھا ٹویلو کو سیم فارمولا کے اندر پٹ کریں twelve minus two into eight plus one C zero آپ کے پاس جو ویلو آئے گی وہ ٹو فورٹی ہیگز ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے two forty hex is starting sector number folder second کے کانٹینٹس جو بھی اس کے کانٹینٹس ہیں اس کے اندر جتنی بھی فائلس ہیں اور جتنے بھی فولڈرز ہیں ان کی جتنی ایف سی بیز ہیں اس 240 سیکٹر سے آن ورڈس پڑی ہوں گی اور اس پورے کلسٹر کے اندر کتنے سیکٹرز ہیں جس طرح سے ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کے اندر ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں کہ ایٹ سیکٹرز پر کلسٹر ہیں اس پورے کلسٹر کے اندر ایٹ سیکٹرز ہیں تو 240 سے آن ورڈز ایٹ سیکٹرز کو ہم لوڈ کرتے ہیں آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ کمانڈ لوڈ کی یوز ہوئی ہے تھاؤزینڈ ایڈریس کے اوپر لوڈ کر رہے ہیں five is the drive number two forty is the starting sector number and eight is the number of sectors within this cluster two forty جو سیکٹر نمبر بنا ہے یہ کلسٹر ٹویلو ہیگز کے لیے بنا ہے اور ٹویلو کس کا کلسٹر ہے یہ جو ہم نے فولڈر سیکنڈ بنایا تھا روٹ کے اوپر اس کا ہے اب اس کے کانٹینٹس دیکھتے ہیں ہیں ڈمپ لیتے ڈریس کا اس کے کانٹینٹس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں جو ویلوز نظر آ رہی ہیں ہمیں سب سے پہلے ایک انٹری نظر آ رہی ہے جو کہ ڈاٹ والی انٹری ہے فرسٹ تھرٹی ٹو بائٹس اس انٹری کے لیے ریزروڈ ہے اور ایک اور انٹری نظر آ رہی ہے جو ڈبل ڈاٹ انٹری ہے یہ ڈبل ڈاٹ انٹری کے لیے اگین 32 ٹو بائٹس ریزروڈ ہے اس کے بعد ایک اور انٹری انٹری نظر آ رہی ہے اس کے اندر ایک فولڈر بنا ہوا ہے اور اس فولڈر کا نام ہے سب ون ہمیں کیسے پتا چلا یہ فولڈر بنا ہوا ہے ہمیں اس طرح سے پتا چلا کہ اس اس فولڈر کے کے اندر اندر انٹری جو سائز شو ہو رہا ہے وہ زیرو ہے اور جو اس کا کلسٹر نمبر ہے وہ ہیگز ہے اسی طرح ایک اور فولڈر بنا ہوا ہے سب ٹو اس کا بھی سائز زیرو ہے اور اس کے اندر جو کلسٹر بنا ہوا ہے اس کا نمبر سیونٹین ہے اس سے ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سیکنڈ جو ہے سیکنڈ از اے سب ڈائریکٹری یہ کس کی سب ڈائریکٹری ہے یہ روٹ کی سب ڈائریکٹری ہے اور اس سب ڈائریکٹری کے اندر مزید کچھ اور سب ڈائریکٹریز ایگزٹ کرتی ہیں وہ کون سی سب ڈائریکٹریز ہیں ایک کا نام سب ون ہے اور ایک کا نام سب ٹو ہے اب سب ون اور سب ٹو کے جو کانٹینٹس ہیں ان کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں جس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سب ٹو کے لیے جو کلسٹر نمبر ہے وہ سیونٹین یوز ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ سب ٹو کے جو کانٹینٹس ہیں وہ اس کلسٹر کے اندر بلیسڈ ہیں اور اس کلسٹر کو اگر ریڈ کیا جائے تو ہمیں سب ٹو کے کانٹینٹس نظر آئیں گے اس کو ریڈ کرنے کے لیے اس کا جو کلسٹر نمبر ہے سیونٹین اس کو سیکٹر نمبر میں کنورٹ کریں اگین سیم اس کے اوپر آپریشن پرفارم کریں seventeen minus two into eight plus one C zero یہ آپ کے پاس ویلو آئے گی ٹو سکسٹی ایٹ ہیگس تو ٹو سکسٹی ایٹ ہیگس کے اوپر کانٹینٹس پڑے ہوئے ہیں ان کانٹینٹس کو ہم اب ریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نیکسٹ ہم اگین کمانڈ دیتے ہیں لوڈ کی thousand five is the drive number two sixty eight is the sector number اور اسے آنورڈ ایٹ سیکٹر کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ پورے کلسٹر کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے پورے کلسٹر کو ریڈ کرتے ہیں اور ڈمپ لیتے ہیں تھاؤزینڈ ایڈریس کا تو ہمیں کچھ کانٹینٹس نظر آتے ہیں اگین یہ کچھ ایف سی بیز ہیں فائل کنٹرول بلاکس ہیں سکسٹین بائٹ کے ان فائل کنٹرول بلاکس کے اندر آپ اگین دیکھ سکتے ہیں کہ جو فرسٹ فائل کنٹرول بلاک ہے وہ ہے فار ڈاٹ سیکنڈ جو فائل کنٹرول بلاک ہے وہ فار ڈبل ڈاٹ ہے اور تھرڈ جو ہے وہ ایک اور فولڈر بنا ہوا ہے sub three sub three file control block کو دیکھ کے ہمیں پتا چل سکتا ہے کہ اس کا سائز زیرو ہے اور اس کا جو اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر اس کا جو فرسٹ کلسٹر نمبر ہے وہ ایٹین ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ سب تھری کے اندر جو فائلز اینڈ فولڈر بنے ہوئے ہیں اس کے جو بھی کانٹینٹس ہیں وہ کہاں پہ پلیسڈ ہیں وہ اس کلسٹر کے اندر پلیسڈ ہیں اگر اس کلسٹر کو کنورٹ کیا جائے اگین انٹو سیکٹر نمبر اور ان سیکٹرز کو ریڈ کیا جائے تو اگین ان سیکٹرز کے اندر آپ کو کچھ فائل کنٹرول بلاکس ملیں گے اور وہ فائل کنٹرول بلاکس کس کے فائل کنٹرول بلاکس ہوں گے سب تھری کے اندر جتنی بھی فائلز ہیں اور جو فولڈرز ہیں ان کے فائل کنٹرول بلاکس ہوں گے تو اگین ہم یہی پروسیس پرفارم کرتے ہیں ہمیں ویلو وہاں سے ملی تھی ایٹین ایٹین کو ہم نے کنورٹ کیا sector number same formula apply کرتے ہوئے تو ہمارے ٹو سیونٹی آیا لوڈ کرتے ہیں ٹو سیونٹی جو سیکٹر ہے وہاں سے جو بھی ویلوز پڑی ہوئی ہیں ادھر سے آنورڈ ایٹ سیکٹر لوڈ کرتے ہیں is the drive number load کرنے کے بعد اگین ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کانٹینٹس کا ڈمپ لینے پہ ہمیں کچھ فائل کنٹرول بلاکس نظر آ رہے ہیں سملر پیٹرن کے اندر فرسٹ اسٹارٹنگ جو فائل کنٹرول بلاکس ہیں ڈاٹ اور ڈبل ڈاٹ ہیں اس کے بعد جو فائل کنٹرول بلاک ہے وہ ایک اور سب ڈائریکٹری ہے جو کہ اس فولڈر کے اندر سب فری کے اندر کریٹ کی گئی تھی اس کا نام ہے سب فور اور اس کا سائز زیرو ہے آف کورس جس طرح سے فولڈرز کا سائز زیرو یہاں پہ نظر آتا ہے اس کا جو اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر ہے نائنٹین ہے نائنٹین انڈیکیٹ کرتا ہے کہ nineteen is the cluster number جس کے کانٹینٹس کو ریڈ کیا جائے تو اس کے اندر کچھ ایف سی بیز ملیں گی اور وہ ایف سی بیز کس کی ایف سی بیز ہیں وہ ان فائلس کی ایف سی بیز ہیں اور ان فولڈرز کی ایف سی بیز ہیں جو کہ سب فور کے اندر سچویٹڈ ہیں تو اگین نائنٹین کلسٹر ہے اس کو کنورٹ کرتے ہیں انٹو سیکٹر نمبر کنورٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس ویلو آتی ہے two seventy eight same formula apply کرتے ہوئے جو سیکٹر ہے ادھر جو بھی کانٹینٹس پڑے ہوئے ہیں ان کانٹینٹس کو ہم ریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگین ان کانٹینٹس کو ریڈ کرتے ہیں ڈمپ کی مدد سے اگین سیم پیٹرن کے اوپر ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر ایک ہی سب ڈائریکٹری کریٹ کی گئی ہے سب فور اور ڈاٹ ڈبل ڈاٹ کی بھی سب ڈائریکٹریز نظر آ رہی ہیں یہ جو اس کے اندر سب ڈائریکٹری کریٹ کی گئی ہے یہ سب فائیو ہے اس کا سائز بھی آف کورس جس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے جس جو پیٹرن بن رہا ہے اس کے مطابق سائز ہے اور ون اے اس کا کلسٹر نمبر ہے اب اے جو اس کا کلسٹر کلسٹر نمبر نمبر ہے اے اے کو ایز یوز کرتے ہوئے اس کا مطلب ہے کہ جو یہ سب فولڈر ہے اس کے جتنی بھی ایف سی بیز ہیں وہ ون اے کلسٹر نمبر کے اندر سچویٹیڈ ہیں اب ون اے کو ہم کنورٹ کرتے ہیں اگین انٹو سیکٹر نمبر اور اگین اس کانٹینٹس کو ریڈ کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ اگین آپ جس طرح سے اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اس سب فولڈر کے اندر کوئی مزید سب فولڈر تو نہیں ہے اس کے اندر ایک فائل کریٹ ہوئی ہوئی ہے جس کا نام ہے my file dot T T X اور اسی طرح سے ڈاٹ اور ڈبل ڈاٹ سب ڈائریکٹریز ہیں my file dot T X T جو ہے اس کے جو کانٹینٹس ہیں اب ان کے کانٹینٹس کو ہم کیسے ریڈ کر سکتے ہیں my file dot T X T کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر ہے ون بی ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے my file dot T X T کا starting cluster number one B ہے اور اگر فردر اس کے اندر کوئی کلسٹرز ہیں تو ان کی اینٹریز آپ کو فیٹ میں سے ملیں گے یہاں سے جسٹ اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر ملے گا باقی کی جو اینٹریز ہیں وہ فیٹ میں سے حاصل کی جا سکتی ہیں لیکن کیونکہ اس کا سائز 15 ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس کے اندر مزید اور کوئی زیادہ کلسٹر نہیں ہوں گے یہی بس اس کے اندر ایک کلسٹر ہوگا لیکن اگر فائل سائز زیادہ ہو اور اس کے اندر نمبر آف کلسٹر تو سبسیکوینٹ کلسٹرز کلسٹر جو ہیں وہ آف کورس جس طرح سے ہم نے پریویسلی بھی دیکھا ہے کہ باقی کے جتنے بھی سبسیکوینٹ کلسٹرز کلسٹر ہوتے ہیں ان کا cluster number file allocation table میں سے ملے گا اب ون بی کے لیے کیلکولیٹ کریں سیکٹر نمبر تو وہ بنتا ہے 288 288 سے آنورڈ ایٹ سیکٹرس کو ہم لوڈ کرتے ہیں اگین لوڈ کی کمانڈ یوز کرتے ہوئے ایٹ سیکٹرس کو جب لوڈ کیا تو اس فائل کے کانٹینٹس ہمیں ملنے چاہیے اس کا ڈمپ لیں ڈمپ لینے کے اوپر اس کے تمام کانٹینٹس نظر آئیں گے اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کچھ ایسے جی برش کریکٹر آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر یہ ہوئے ہوئے ہیں تو اس طرح سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے جو روٹ ڈائریکٹری ہے روٹ ڈائریکٹری جس کا اسٹارٹنگ سیکٹر نمبر گیون ہے ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کے اندر یا بایوس پیرامیٹر بلاک کے اندر وہ صرف ان اینٹریز کو اسٹور کرتا ہے جو اینٹریز روٹ uh, کے اوپر اسٹورڈ ہیں اگر روٹ کے اوپر کچھ اور فولڈرز بنے ہوئے ہیں اور ان فولڈرز کے اندر مزید کوئی اور فولڈرز بنے ہوئے ہیں تو اس کی انٹری کہیں ایلس ویئر پڑی ہوگی وہ جو اسٹارٹنگ سسٹم ایریا ہے جس کو کہ ہم نے پریویسلی ڈسکس کیا تھا اس سسٹم ایریا کے اندر سب فولڈرز کے اندر جو سب فولڈرز بنے ہوئے ہیں اور اس کے اندر مزید جو سب فولڈرز بنے ہوئے ہیں ان کی انٹریز اس اسٹارٹنگ سسٹم ایریا کے اندر نہیں ہے اس سسٹم ایریا سے باہر ہے یوزر ڈیٹا کے اندر کہیں لایا کرتی ہے جس طرح سے ہم نے ان ویریئس فولڈرز کے اندر دیکھا کہ کسی کا کلسٹر نمبر ٹویلو تھا کسی کا تھرٹین تھا کسی کا سیونٹین تھا کسی کا ون بی تھا کسی کا ون اے تھا اینڈ سو آن تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ یوزر ڈیٹا ایریا کے اندر کچھ ایریا ایسا ہے جو کہ فائل کنٹرول بلاکس کو اسٹور کرنے کے لیے یوز کیا جا رہا ہے ابھی آپ کو میں نے بتایا ہے کہ جس طرح سے ڈاس یا ونڈوز کا فائل اسٹرکچر ہوتا ہے وہ ریکرسو ان نیچر ہے ٹری لائک اسٹرکچر ہے یعنی کہ روٹ ہے روٹ کے اندر سب فولڈرز ہیں ان سب فولڈرز کے اندر مزید سب فولڈرز ہیں اور ان سب فولڈرز کے اندر مزید سب فولڈرز ہیں اینڈ سو آن یعنی کہ ایک فولڈر کے اندر مزید فولڈرز بھی ہو سکتے ہیں کچھ فائلز بھی ہو سکتی ہیں پھر ان فولڈرز کے اندر مزید فولڈرز بھی ہو سکتے ہیں اور فائلز بھی ہو سکتے ہیں اینڈ سو آن تو یہ ریکرسو ان نیچر ہے اور اس کا جو اسٹرکچر ہے اس اسٹرکچر کو ہم نے ابھی ان پریویس پرسل کے اندر پریویس فیو کے اندر ڈسمبل کر کے دیکھا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو اس کے اندر فولڈرز بنے ہوئے ہیں ان فولڈرز کے اندر جو انٹریز ہیں وہ of course F C B entries ہوں گی وہ اینٹریز جو روٹ کے لیے کچھ ایریا ریزروڈ ہے within the system area وہاں پہ جا کے نہیں اسٹور ہوتی بلکہ یوزر ایریا کے اندر کوئی کلسٹر یا نمبر آف کلسٹرز آکوپائی کرتی ہیں اور اس کلسٹر کے اندر جا کے اسٹور ہوتی ہیں ایسا کرنے کا ایک اور ایڈوانٹیج بھی ہے جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ روٹ ڈائریکٹری کے لیے ایک فکسڈ پورشن ہے جس طرح یہ پریویس ایک جو ہم ایگزامپل ڈسکس کر رہے تھے اس ایگزامپل کے اندر ہم نے دیکھا کہ ٹوینٹی سیکٹرز ریزروڈ ہیں فار روٹ ڈائریکٹری اگر ٹوینٹی ہیں فار روٹ ڈائریکٹری اس کا مطلب ہے اس کے اندر لمیٹڈ نمبر آف انٹریز آ سکتی ہیں اگر روٹ ڈائریکٹری کے اندر ایک خاص نمبر سے زیادہ اب انٹریز کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ انٹریز نہیں کریٹ کی جا سکیں گی جب ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کو یا ادر بایوس پیرامیٹر بلاک کو بھی جب ہم ڈسکس کر رہے تھے تو اس کے اندر ہم نے number of root directory entries ایک ایٹریبیوٹ ڈسکس کیا تھا وہ number of root directory entries کیا ہے کہ ہم روٹ ڈائریکٹری کے اندر میکسیمم کتنی اینٹریز اسٹور کر سکتے ہیں آف کورس جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 20 اس کے لیے سیکٹر یوز ہو رہے ہیں اس پرٹیکولر ڈرائیو کے اندر تو سیکٹرز کے اندر آف کورس ایک limited number of entries store کی جا سکتی ہیں تو وہ کتنی اینٹریز ہیں اس کا کاؤنٹ جو ہے وہ بایوس پیرامیٹر بلاک کے اندر اسٹور کر لیا گیا اس سے زیادہ مزید اگر سے وہ ہنڈریڈ ہیں یا ٹو ہنڈریڈ ہیں یا فائیو ہنڈریڈ ٹویلو ہیں تو فائیو ہنڈریڈ ٹویلو فائلز جب آپ روٹ کے اوپر کریٹ کر لیں گے تو فائیو ہنڈریڈ تھرٹینتھ فائل جب کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو ایرر آئے گا ایرر آ سکتا ہے کہ maybe too many files مزید وہ فائل وہاں پہ کریٹ نہ کر سکے لیکن اگر ایک سب فولڈر ہے اس سب فولڈر کے اندر آپ نمبر آف فائلز کریٹ کرتے ہیں اور اتنی فائلز کریٹ ہو جاتی ہیں کہ اس سب فولڈر کے لیے جو کلسٹر ایلوکیٹ ہوا ہوا ہے اس کلسٹر کے اندر جتنی اسپیس تھی وہ ساری اسپیس یوز ہو جاتی ہے اب اس کے بعد اگر کوئی اور فائل ایلوکیٹ کریں گے تو فائل کریشن ایرر نہیں آئے گا انفیکٹ اس فولڈر کے لیے ایک اور کلسٹر ایلوکیٹ ہو جائے گا اسٹارٹنگ کلسٹر تو ہمیں اس فولڈر کے ایف سی بی سے ملا اور باقی کے جو کلسٹرز ہیں جو کہ اس فولڈر کے لیے کی انٹریز کو اسٹور کرنے کے لیے یوز ہو رہے ہیں وہ ہمیں اگین جس طرح سے فائلس کے کیس میں ملتے ہیں اسی طرح سے فولڈرس کے کیس کے اندر اس کے باقی کے جو کلسٹرز ہیں وہ ہمیں فیٹ میں سے ملیں گے تو اس کا ہمیں ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو دوسرے فولڈرز ہیں اس کے اندر نمبر آف فائلس جو کہ کریٹ کی جا سکتی ہیں وہ لمیٹڈ نہیں ہیں اسی طرح سے جس طرح سے اس کے اندر نمبر آف انٹریز انکریز کرتی جائیں گی اسی لحاظ سے اس کو مزید کلسٹرز الوکیٹ ہوتے جائیں گے اور ان کی چین جو ہے وہ فیٹ کے اندر بنتی جائے گی تو ایک fixed amount of files and folders کی کوئی لمٹ نہیں ہے جو کہ ایک سب فولڈر کے اندر کریٹ کی جا سکتی ہے اور ایک اور چیز آپ نے ابھی جو ہم نے سلائڈس uh, دیکھی ہیں اس کے اندر نوٹ کی ہوگی وہ آپ نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جتنے بھی ہم سب فولڈرز بناتے جاتے ہیں اس سب فولڈرز کے اندر دو فولڈرز آٹومیٹکلی بن جاتے ہیں ایک فولڈر ہے ڈاٹ کا اور ایک فولڈر ہے ڈبل ڈاٹ کا یہاں پہ آپ اگر کچھ ڈاس کی کمانڈز یاد کریں تو ایک کمانڈ یوز کرتے تھے سی ڈی ڈاٹ اور ایک کمانڈ یوز کی جاتی ہے C D double dot C D dot کی جو کمانڈ یوز ہوتی ہے وہ اسی فولڈر کے اندر اسی پیتھ کے اندر آنے کے لیے یوز کی جاتی ہے اور سی ڈی ڈبل ڈاٹ کی جو یوز کی جاتی ہے وہ پریویس ایک لیول پیچھے جانے کے لیے یوز کی جاتی ہے جس طرح سے ہم نے فولڈر ہم نے ڈائریکٹری اسٹرکچر کو ڈسکس کیا تو ڈائریکٹری اسٹرکچر ایک ٹری لائک اسٹرکچر ہے لیولس کے اندر گرو کر رہا ہے اگر ایک لیول کے اوپر ہیں اور اس سے ایک لیول پیچھے آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کمانڈ دیتے ہیں سی ڈی ڈبل ڈاٹ اور اسی لیول پہ رہنے کے لیے کمانڈ دیتے ہیں سی ڈی ڈاٹ تو اسی لحاظ سے ہم ان دونوں فولڈرز کو اب اینالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دونوں فولڈرز کیا چیز کنٹین کرتے ہیں آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ یہ فولڈرز بنتے ہیں اور ان فولڈرز کے اندر آپ کوئی فائل نہیں کریٹ کر سکتے بلکہ یہ فولڈر کسی اور پرپز کے لیے یوز ہوتے ہیں تو ہم اب اس کو اینالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ فولڈرز کس پرپز کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں اگین ہم اسی ڈمپ کے تھرو جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان ڈاٹ اور ڈبل ڈاٹ کی جو اینٹریز ہیں ان کے اندر کیا ویلوز اسٹور ہو رہی ہیں آئیے سلائڈ پہ چلتے ہیں اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایک فولڈر تھا سیکنڈ کے نام سے اس فولڈر کا جو اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر تھا وہ 12 تھا اس کا جو فرسٹ کلسٹر نمبر تھا وہ 12 تھا اور یہ فولڈر کہاں پہ بنا ہوا تھا کس کا سب فولڈر تھا یہ روٹ کا سب فولڈر تھا جب یہ فولڈر کریٹ کیا تو اس فولڈر میں کریٹ کرتے ساتھ ہی آٹومیٹکلی دو کریٹ ہو ہوگی ایک ڈاٹ کی اور ایک ڈبل ڈاٹ کی اس فولڈر کا ہم نے جب انٹری دیکھی تھی ان روٹ ڈائریکٹری وہاں سے ہمیں پتا چلا تھا کہ اس کا جو اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر ہے وہ 12 ہے اور پھر اس کلسٹر کو لوڈ کیا ہم نے اور اس کلسٹر کے کانٹینٹس کو ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر کیا پڑا ہوا ہے اس کلسٹر کے کانٹینٹس کو جب ہم نے دیکھا تو ہم نے اس کے اندر دیکھا کہ دو سب فولڈرز بنے ہوئے ایک سب ون اور ایک سب ٹو کے نام سے لیکن اس کے علاوہ دو اور انٹریز ہمیں نظر آ رہی تھی ایک ڈاٹ کی اور ایک ڈبل ڈاٹ کی جو ڈاٹ کی انٹری ہے اگر اس کے اندر دیکھیں تو جو اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر ہے وہ 12 ہے اور ڈبل ڈاٹ کی جو انٹری ہے اگر اس کے اندر دیکھیں تو اس کے اندر جو اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر ہے وہ زیرو ہے اب یہاں پہ کچھ جانی پہچانی سے یہ انٹری لگ رہی ہے کیونکہ آلریڈی جو ٹویلو کلسٹر نمبر ہے وہ ہم یوز کر چکے ہیں جو فرسٹ کی ہمارا فولڈر تھا اس کا جو اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر تھا ٹویلو تھا اور جو ڈاٹ کا جو اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر ہے وہ بھی ٹویلو ہے دونوں ڈائریکٹریز کے جو کلسٹر نمبر ہیں وہ سیم ہیں ان فیکٹ جس طرح سے آپ ڈاٹ کو یوز کرتے ہیں سی ڈی ڈاٹ کو یوز کرتے ہیں ہم سیم فولڈر کے اندر رہنے کے لیے یا سیم لیول کے اندر رہنے کے لیے تو کیونکہ اسی فولڈر کا جو کلسٹر نمبر ہے وہ 12 ہے تو اسی فولڈر کے اندر رہنے کے لیے جو آپ کو کلسٹر نمبر ریکوائرڈ ہے وہ 12 ہے اس لیے سینٹری کے اندر 12 کیا گیا اور similarly C D double dot آپ یوز کریں گے ایک لیول پیچھے جانے کے لیے اگر آپ اس فولڈر کے اندر ہیں سیکنڈ جس کا نام ہے جو کہ سب فولڈر ہے روٹ کا اس کے اندر رہتے ہوئے آپ کمانڈ دیتے ہیں سی ڈی ڈبل ڈاٹ کی تو وہ آپ کو ایک اسٹیپ پیچھے لے جائے گا جو ایک اسٹیپ پیچھے ہے وہ روٹ ڈائریکٹری ہے اور روٹ ڈائریکٹری کے لیے اس نے جو اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر دیا ہوا ہے وہ زیرو دیا ہوا ہے اگین پھر ہم نے اس کے اندر یہ کیا تھا سیکنڈ کا فولڈر ہے اس کے اندر ایک سب فولڈر بنا ہوا ہے سب ٹو سب ٹو کا جو اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر تھا وہ سیونٹین تھا ہم نے سیونٹین جو کلسٹر ہے اس کے کانٹینٹس کا ڈمپ لیا اس کے کانٹینٹس کا ڈمپ لیا تو ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر بھی ڈاٹ اور ڈبل ڈاٹ ڈائریکٹریز بنی ہوئی ہیں اس کے اندر ڈبل ڈاٹ کی جو انٹری ہے اس کو پہلے اینالائز کرتے ہیں جو ڈبل ڈاٹ کی انٹری ہے اس کا اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر 12 ہے سی ڈی ڈبل ڈاٹ سے آپ ایک لیول پیچھے جاتے ہیں تو بیسکلی کے اندر کیا چیز اسٹور ہو رہی ہے کلسٹر نمبر ہو رہا ہے جو کہ اس سے ایک لیول پیچھے کی ڈائریکٹری کا کلسٹر نمبر ہے سب ٹو سے جو ایک لیول پیچھے کی ڈائریکٹری ہے وہ سیکنڈ ہے اور سیکنڈ کا جو کلسٹر نمبر ہے وہ ٹویلو ہے وہ ڈبل ڈاٹ کے اندر اسٹور ہوا ہوا ہے اور ڈاٹ کے اندر کیا اسٹور ہوا ہوا ہے اس پرٹیکولر ڈائریکٹری کا اپنا اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر اس پرٹیکولر ڈائریکٹری کا اپنا اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر 17 ہے جو کہ ڈاٹ کی انٹری کے اندر اسٹور ہوا ہوا ہے اب اس سب فولڈر کے اندر اگین ایک اور سب فولڈر تھا سب 3 سب 3 کا جو اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر تھا وہ 18 تھا 18 کو ہم نے لوڈ کیا اور اس کے کانٹینٹس کو ریڈ کیا جب تو اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ اگین ڈاٹ اور ڈبل ڈاٹ کے فولڈرز بنے ہوئے ہیں اس ڈائریکٹری سے جو ہائر ڈائریکٹری تھی اس ہائر ڈائریکٹری کا اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر 17 تھا آپ ڈبل ڈاٹ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ جو اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر پڑا ہوا ہے وہ سیونٹین پڑا ہوا ہے جو کہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہائر لیول کے اوپر ایک لیول اوپر جو ڈائریکٹری ہے اس کا اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر ہے اور جو ڈاٹ کی انٹری ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایٹین ہے جو کہ اسی پرٹیکولر ڈائریکٹری کا اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر ہے اور اگین اسی طرح سے سب فور اس کے اندر ایک فولڈر بنا ہوا ہے سب فور کا جو اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر ہے وہ نائنٹین ہے نائنٹین کے کانٹینٹس کو جب آپ ریڈ کریں گے تو آپ دیکھیں گے اگین اس کے اندر فولڈر بنے ہوئے ہیں ڈاٹ اور ڈبل ڈاٹ ان ڈاٹ اور ڈبل ڈاٹ کے اندر کیا اسٹور ہوا ہے ڈاٹ کے اندر ایک لیول پیچھے ایک لیول پیچھے کی جو فولڈر uh, ہے اس کا جو اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر ہے ایٹین وہ پڑا ہوا ہے اور ڈاٹ کے اندر اس پرٹیکولر فولڈر کا اپنا جو اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر ہے وہ نائنٹین پڑا ہوا ہے اسی طرح سے سب فائیو اس کے اندر ایک کلسٹر بنا ہوا ہے اس کا جو اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر ہے ون اے ہے ون اے کے اندر جو کانٹینٹس پڑے ہوئے ان کو آپ ریڈ کریں تو اگین آپ کو پتا چلے گا کہ اس اس کے کے اندر اندر دو سب بنے ہوئے ایک ایک ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ اور ڈبل پرٹیکولر ڈائریکٹری کا اپنا جو اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر ہے وہ پڑا ہوا ہے اور ڈبل ڈاٹ کے اندر اس سے ایک لیول پیچھے جو ڈائریکٹری ہے اس کا جو اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر نائنٹین وہ پڑا ہوا ہے آج کے لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کیا کہ فیٹ سکسٹین کے اندر جو انٹریز پڑی ہوئی ہیں اس کے تھرو آپ کیسے ٹریولس کر سکتے ہیں ٹریولس کرنے کے بعد آپ کو جو کلسٹر نمبرز ملتے ہیں اس کو کس طرح سے سیکٹر نمبر میں کنورٹ کیا جاتا ہے ونس اس کو سیکٹر نمبر میں کنورٹ کرنے کے بعد آپ فائل کانٹینٹس کو کس طرح سے ایکسیس کر سکتے ہیں in case of FAT sixteen ہم نے ایک فائل کی ایگزامپل لی اور اس کے ساتھ یہی آپریشن پرفارم کیا اور ہم نے دیکھا کہ ہم اس کے کریکٹلی اس کے کانٹینٹس کو ایکسیس کر رہے ہیں without opening the file without using the A P Is like file read اور فائل رائٹ ان اے پی آئیز کے یوز کے بغیر ڈائریکٹلی فائل کے کانٹینٹس کو ہم ایکسیس کر رہے ہیں مور اوور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ڈائریکٹری اسٹرکچر کے اندر اور فائل الوکیشن ٹیبل کے اندر کچھ اور انفارمیشن بھی پڑی ہوتی ہے انفارمیشن اباؤٹ ڈیلیٹڈ فائلس تو ڈیلیٹیڈ فائلس کے بارے میں ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے اس کے اندر ایک فلیگ پڑا ہوتا ہے جس کی ویلیو ای فائیو ہوتی ہے اگر ڈیلیٹڈ ڈیلیٹیڈ فائل کو آپ نے ریورٹ کرنا ہے ریکور کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو جو اس کی ایف سی بی اینٹری ہے اس در ای e فائیو کی جگہ کوئی valid file name character place کرنا پڑے گا اور اس کے علاوہ فیٹ کے اندر جو اس کی انٹریز ہیں ان کو بھی ریورٹ کرنا پڑے گا ٹو دا پریویس ویلوز کیونکہ وہ زیروز ہو جائیں گی جب وہ فائل ڈیلیٹ ہو جائے گی ان فیکٹ آپریٹنگ سسٹم جو اس کے بلاکس ہیں اس کے جو کلسٹرز ہیں وہاں پہ زیروز نہیں پلیس کرتا جس اس کی انٹری کو مارک کرتا ہے فار ڈیلیشن اور انٹری کو بھی پوری طرح سے ڈیلیٹ نہیں کرتا جسٹ مارک کرتا ہے فار ڈیلیشن مور اوور ہم نے دیکھا کہ سب فولڈرز کس طرح سے ارینج کیے جاتے ہیں آرگنائز کیے جاتے ہیں ان دس فائل اسٹرکچر اور اس سب فولڈر کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک جو روٹ کا فولڈر ہے اس کے اندر مزید کس طرح سب فولڈرز کس طرح بنتے ہیں ان کے اندر مزید سب فولڈرز کس طرح بنتے ہیں اور ان فولڈرز کے اندر جو فائلز ہیں اور فولڈرز ہیں ان کی اینٹریز کہاں پہ سٹور کی جاتی ہیں جو کہ ایک ایسے ایریا کے اندر سٹور کی جاتی ہیں جو کہ سسٹم ایریا سے باہر ہے اور یوزر ایریا کے اندر لائق آ رہا ہے اور اس ایریا کا اپنا کلسٹر نمبر ہے جس کا ہمیں یہ فائدہ ہے کہ ایک لمیٹڈ نمبر آف اینٹریز نہیں کریٹ کی جاتی ہیں ایک سب فولڈر کے اندر اس کے اندر آپ مزید انٹریز بڑھا سکتے ہیں اس کے اندر کوئی ایک پرٹیکولر خاص ڈیفائنڈ لمٹ نہیں ایگزسٹ کرتی جبکہ in case of root directory number of entries کی ایک لمٹ ایگزسٹ کرتی ہے مور اوور ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس کچھ اور ڈائریکٹریز بھی ہوتی ہیں جب ایک سب فولڈر کریٹ کرتے ہیں آٹومیٹکلی اس کے اندر دو ڈائریکٹریز بن جاتی ہیں ایک ڈاٹ اور ایک ڈبل ڈاٹ ڈاٹ کے اندر جو انفارمیشن پڑی ہوتی ہے وہ کرنٹ فولڈر کا اسٹارٹنگ سیکٹر نمبر پڑا اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر پڑا ہوتا ہے اور جو ڈبل ڈاٹ ہے اس کے اندر جو ایک لیول پیچھے کا جو فولڈر ہے اس ایک لیول بیک کا جو فولڈر ہے اس کا کلسٹر نمبر پڑا ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے لانگ فائل نیمس اور لانگ فائل نیمس کے علاوہ ہم فیٹ تھرٹی ٹو کے بارے میں بھی کچھ ڈسکشن اسٹارٹ کریں گے اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے اور کسی FAT thirty two based system کو بھی ڈسمبل کرنے کی کوشش کریں گے آج کے لیکچر کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اجازت دیجیے اللہ حافظ